ڈبلو ایسا کرو آواز ایسا اس سے پہلے اللہ تعالی نے چار قسمیں اٹھائی وہ تین وہ زیتون وہ تور مین وهذا البلد الأمين إن شعرت بعده لقد خلقنا الانسان في احسن تقوي اللہ تعالی وہاں اپنی تعریف کرتا ہے ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يقشي الليل النهار يطلبه حقيقة الشمس والقمر والنجوم مصفرات بأمر ألا له الخلق والأمر یہاں ساری کائنات اللہ نے ذکر کر دی اس کے بعد اللہ نے کہا فتبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ رب العالمین رب ہونے کو بدلائے جب صرف ایک انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ایک انسان صرف اور کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ اِن سُلَالَةٍ مِّن طين ٹھیک ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا آخر اس کے بعد اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن خالب ایک ایک کے تذکرے پر کہتا ہے احسن ساری کائنات کے تذکرے پر نہیں کہتا فتبارک اللہ احسن الخال اتنی جو کائنات بنائی تھی اس پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ تھا فتح رک اللہ احسن الخالقین کیا آسمان کیا زمین اس میں جنت جہنم بھی آ گئی فرشتے عارش لوح قلم کرسی ان سب کے لیے رب العالمی ایک انسان کے لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالیٰ نے اس میں تخصیص نہیں کی مسلم اور مشرق کی برابر پھر آگے ہے تم ہو اسفل سافلین الذین آمنوا وعملوا الصالحات تو انسان بطور انسان احسن تقویم ہے پھر دوسری جگہ ولقد کرمنا بنی ولفت کرم نہ وہ حمل ہوں ہو بر ول بہ اور رزف نہ ہو یہ بھی انسان کی تکرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہو یہاں بھی مسلم اور مشرق کی کوئی قید کوئی نہیں انسان کے احسن تقویم ہونے سے پہلے چار قسمیں ہیں دو غذا کی دو روحانی مقامات تین و زیتون یہ غذائیں ہیں وطور سینین وهذا البلد الامین یہ روحانی مقدس مقامات ہیں پہلی دو کا تعلق جسم کے ساتھ ہے دوسری دو کا تعلق روح کے ہے جسم پہلے بنتا ہے نظر آتا ہے روح بعد میں بنتی ہے غیر محسوس ہے تو جیسے جسم پہلے بنتا ہے تو جو جسم سے متعلق چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے اور روح بعد میں آتی ہے تو اس سے متعلق جو مقامات ہیں ان کو بعد میں ذکر کیے ہے پھر ان کی بھی جو روحانیت ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں وہ محسوس ہونے والی چیز جب لے سینا پر جاؤ تو کیا نظر آئے گا ایک پہاڑ کھڑا ہو اور مکہ کی وادی میں چلے جاؤ تو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھو تو کیا پہاڑ میں سنگلوخ چھوٹے چھوٹے گھر تھے اب تو گھر بہت بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے گھر تھے پانی بھی کوئی نہیں تھا تو وہاں کی جو روحانیت ہے وہ بھی غیر محسوس طریقے پر تو روح کی لطافت کے ساتھ لطیف چیزوں کو جوڑا اور جسم کی ثقافت کے ساتھ کتیف چیزوں کو جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑے اعلیٰ قسم کی غذاؤں کی قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے روٹی کی قسم کیوں نہیں اٹھائی و واللحم زیادہ تو آدمی یہ کھاتا واللحم بطور سینین وهذا وہ سموسا ول پکوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم نہیں اٹھائی بہت چنی ہوئی بہت چنی ہوئی غذا کی اللہ نے قسم اٹھائی ان دو میں تمہارے لیے غذائی نظام سارا موجود ہے اس سے ہٹو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے سب سے پہلی چیز جس سے جو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ شخصیت ہے سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کی نظر آتی ہے آپ کو میری نظر شخصیت ہے اگر اس کا وجود ہی ایسا پیٹ ڈھنگا ہو پیٹ ادھر جا رہا ہو خود ادھر جا رہا ہو گردن پھنسی ہوئی ہو چربی کے اندر تو پہلا تاثر ہی غلط سا ہو جاتا تو وہ تین وزیتون میں اشارہ ہے کہ غذاؤں کو ایسے استعمال نہ کرو کہ جس میں تمہارے اوپر چربیاں چڑھ دیں اور تم پورے نظر آؤ انجیر اور زیتون کے فضائل بھرے پڑے ہیں طب نبوی میں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو مثال دی ہے جو نور ہے مفل نور ہی کمشکات ان کی کی تو جا جناپ در یوقد من شجر کون سا مبارک کون سا زیتون زیتون دا شرقی ولا غربی اس کا تیل کیسا ہوتا ہے یقاد و زیت و ولو لم تم سس و منار آپ کے چھونے سے پہلے وہ ایسا چمک رہا تھا جسے جل رہا ہو ایک بدو نے جب یہ سنی تو اس نے کہا میں کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو اس نے وہ کھائی انجیر کھائی انجیر تو ہر حال میں اس کی ہوتی ہے حلاوت کو کہنا واقعی بھائی اللہ تعالیٰ نے صحیح قسم اٹھائی بہت مزدار جب وہ زیتون کھایا وہ کڑوا کہنے کا لگتا اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی اس کی یہ لطیفہ نہیں یہ ابن جوزی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اس میں یہ سچے واقعات جمع کیے ہوئے ہیں بتوں کے سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ اس نے سورت پڑھی انا ارسل نو حن آگے بھول گیا تو اس نے دوہرایا انا ارسل نو حن پھر اٹک گیا کا انا ارسل نو حن تو پیچھے بدو کہنے لگا علم یرحب نو حن کو ارسل غیرہ ان کا جو نور نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دینا تو پوری کر ایسے ایک لکھا ہے وہ امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ فلن یہاں پر وہ پہنچا تو اس کو رکت تھا گریا تو اسی آیت کو دوہرانے لگا میں تو کھڑا ہوں جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یہ آج کل لي ابي تو پیچھے بدو کہنے لگا جی تیرا ابا راضی نہ ہوا تو ہم کھڑے رہیں گے پیچھے نماز میں وکیل وزور بہترین قسمیں ہیں غذاؤں کی یا یو ہر رسد کلو محنت کلو میں نہ سموسا بل پکوڑا ہے ابھی رمضان آنے والا نا تم ظلم کرو گے اپنے اوپر اس لیے پہلے تو میں بتا رہا ہوں تو لوگ جو پڑے ہوتے ہیں نا بے حال ہو کے افطاری کرنے کے بعد ان تراویاں نہیں پڑیاں کیسے پڑی جانے دس دس تو سموسے کھا جاتے و زیتون کلو میں نئی بات ایک ایک, ایک اور آئے جوڑ کلو وشربو ولا ولا تو پہلی چیز جس سے تم لوگوں کے سامنے آتے ہو وہ تمہارا جسم تمہاری شخصیت ہے وہ تمہاری شخصیت ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں لم تعب ہو فجلا میں ایسے موٹے کہ بدسورت ہوں لم تجری بھی سخلا میں ایسے پتلے کے بے روب ہوں یہ احتجام کی طرف اتنا پتلا بھی آدمی بے روب ہو جاتا ہے اور میں ایسا موٹا کہ میرے سامنے اللہ کا پتل یعنی دسترفانوں کی اگر میں ہاتھ یوں کھلا رکھتا تو یہاں صرف پیٹ ہی پیٹ ہوتا میرا یعنی آگے تک پیٹ پھیلا ہوتا ہے یہاں تک وہ کھوتے ہی جاتے ہیں کھوتے ہی جاتے انڈونیشیا انیس سو چھیانوے میں سفر تھا یہ ادھر آسٹریلیا تک کا سفر تھا سری لنکا تھائی لینڈ پھر انڈونیشیا پھر آسٹریلیا پھر فیجی پھر واپسی سنگاپور ایسے تھا تو انڈونیشیا میں پانچ دن طے تھے پہلے سے ورنہ ہر جگہ تین دن تین دن تین دن انڈونیشیا میں پانچ دن تھے جب انڈونیشیا پہنچے تو پہلے دن ہی سورے بزرگوں کے حواس اور ساری جماعت کے حواس اڑے ہوئے بدبودار کھانے موٹا چاول یہ سارا جو بعید ہے یہ باسمتی نہیں کھاتا یہ موٹا چاول کھاتا سارا بنگلہ دیش یہ باریک چاول نہیں کھاتے موٹا چاول کھاتے یہ تو یورپ کی طرف باریک چاول چلتا ہے یا ہمارے ہاں باریک چاول چلتا ہے ادھر سب موٹا چاول کھاتے تو وہ موٹا چاول اور وہ بھی اد کچا اور پیاس کو تڑکا لگا ہوا اور گوشت میں بدبو اور اوپر ان کا ایک پھل ہے اس کو کہتے ہیں دریان جیسے ناریل ہوتا ہے ناریل کی طرح لیکن اس کے اوپر موٹے موٹے کانٹے ہوتے ہیں بڑے موٹے موٹے بہت سخت اس کی کھال ہوتی ہے اس کو بہت بڑے چھرے سے توڑنا پڑتا ہے جب اندر سے کھلتا ہے تو اس کی بدبو پھیلتی ہے یہ کہاں کا جو پیچھے بیٹھا ہے آئی لینڈ کا ہے اس کو پتہ ہوگا دریان کا دریان جانتے ہو یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں سارے دریان اس کو جہاز میں لے جانا منع ہے اس کی بدبو کی وجہ سے تو یہ ایسا کھاتے ہیں کہ ان کا جیسے ہمارے عام سب سے پسندیدہ پھل ہے ان کے دریان سب سے پسندیدہ جب وہ پھٹتا ہے نا تو سے جیسے گٹر کا دروازہ کھل جائے گٹر ایسے گوٹ اٹھتے لیکن وہ اتنا لذیذ ہے اگر تم ناک بند کر کے کھاؤ ناک بند کر کے تو اس کی مٹھاس اور اس میں جو ایک لذت رنگ سفید یوں لگے گا جیسے تمہارے سامنے سفید پالائی یا کھیر تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے تو ناک بند کر کے کھاؤ تو اس کا لذت اور حلاوت زبردست لیکن ناک کھل جائے تو وہ پھر ستیہ ناس ہو جاتا میں جب واپس آیا تو حکیم حنیف اللہ رحمت اللہ علیہ تھے مجھ سے کہنے لگے آپ نے وہاں بریان کھایا میں نے بتایا میں انڈونیشیا گیا تھا دریان کھایا تھا میں کہا تو چکھا ہی نہیں جاتا کہنے کو ضرور کھانا تھا اگر نہ ہوتا تو وہاں کے سارے لوگ نہ مرد ہوتے اتنی طاقتور چیز تو پھر مجھے خیال آیا تو کئی بوڑھے بوڑھے چھپ چھپ کے نا وہ کھا رہے ہوتے تھے جو قافلے میں شریف تھے نا ان کو فضائل کا پتہ تھا تو وہ اپنے پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہے ہوتے تھے شاید کوئی کام بن جا تو اب اتنے بے ذائقہ کھانے ہی نہ جائیں اور سب سے جلدی جو دسترخوان فارغ ہوتے میں نے دیکھا ساری دنیا میں ساتھ رہا ہوں وہ انڈونیشیا میں دیکھا پندرہ منٹ کے بعد آدھا دسترخوان خالی ہو چکا ہوتا تھا سارے ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوتے تھے کھاویے کی گی تو چڑیے کی تو ایک دن مولک زبیر صاحب کہنے لگے یہ پانچ دن کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ انڈونیشیا میں پانچ دن تو پہلی چیز جس سے تم لوگوں کا سامنا کرو تو تمہاری شخصیت ہے تمہارا وجود ہے اگر تم نے اس پہ ظلم کیا ہوا صرف اس ایک زبان کے چسکے کی وجہ سے تو تمہاری ساری شخصیت بے ہنگم ہو جائے گی اس پر جیسے زبان کے بول پر میں مسلسل تم سے بات کر رہا ہوں کہ اس بول کو میٹھا کرو اور غیبت اور شکایتیں چگلیاں اور ذل کسی بھی توہین اور پگڑی اچھالنا اس اپنی زبان پہ تارا لگاؤ بند رکھو اس زبان ایسے ہی اس زبان کو اس منہ کو ایک تو حرام سے تو بچانا ہی ہے فضول کھانوں سے بچاؤ اور اندھا دھند کھانے سے بچاؤ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کھاتے ہی رہنا اور زیادہ کھانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کم کھانا انسانیت تو اللہ نے وجود دیا ہے موت تک یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس اسے سنبھال کے رکھنا میرے ذمے ہے بیماری صحت موت اللہ کا ارادہ ہے سارے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کے بعد بھی بیمار کر دے سے قدرت لیکن جس سے میں مکلف ہوں کہ زمین میں دانا بخیروں اب اسے کپاس اور گندم کی شکل میں نکالے گا اللہ بخیرنا میرے ذمے تو احتیاط ہمارے ذمے ہے آپ کبھی مسلح پہ کھڑے ہوگے کبھی ممبر پہ بیٹھو گے کبھی اللہ کی بات لوگوں کو کر رہے ہوگے تو آپ کی شخصیت اور آپ کا جو ہندام اس کو ایک اور لفظ ہندام ہندام سر سے لے کر جس کو کہتے ہیں سراپا ہندام سراپا تمہارا وجود اور سراپا ہے یہ تمہارے زبان کے چسکے کی وجہ سے خراب نہ ہو چکا وہ تین دو اعلی غذا کا ذکر ہے جو تمہیں اللہ تعالی نظام تعام بتا رہا ہے جو مسلمان ایسے ہی اندھا دھند کھاتا رہتا اس کے کھانے کا ایک ترتیب ہے اس کے کھانے کے کچھ اصول ہیں جس کے تحت وہ کھاتا ہے جو میں کل ہی آپ کے استادوں کو بتا رہا تھا کہ ایک حدیث ہے شمائل ترم جی میں کہ کھانے کے پیٹ کے تین حصے کرو ایک سانس کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک غذا کے لیے تم ایسے کھاتے ہو کہ تمہارا سانس بھی اٹک جاتا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا نماز پڑھنی مشکل ہو رہی تھی ٹھیک ہے تم تین حصے نہ کرو دو حصے کر لو دو حصے کر لو دو حصے کھا لو سانس کے لیے تو رکھ لو سانس کے لیے کچھ رکھ لو ویسے بھی کھانے کے ساتھ پانی کم پینا چاہیے بہت کم پینا چاہیے اس سے تمہاری غذا کا پیغام صحیح بنے نہ پیو تو اور بہتر ہے پینا دو چار گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے اس سے غذا کا پیغام بہتر بنتا ہے اور میدے کو اسے اسے کرش کرنے میں اس کو کہتا ہے چکی کی طرف چلتا ہے تو اس کو پیسنے میں اس کو آسانی رہتی ہے جب اس میں پانی ڈال جاتا ہے تو پھر وہ پھیل جاتا ہے پھر اس کو یوں اسے پیسنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تین زیتون غذاؤں پہ موت تک قابو رکھو پرایا دسترخوان ہو یا اپنا مفت کے کھانے بشاشت سے کھائے جاتے ہیں اپنے کھانے میں تو وہ پیران کی گھوڑی واپس آئی تھے کی پیر صاحب آ کے ہوں گھارا آ گئی ہیں پیروں پیر جاتے ہیں نا جب تو ان کی گھوڑیوں کی بھی موجود ان کو بھی نئے نئے چارے ملتے ہیں اور بڑے ان کو خدمت ہوتی ہے جب وہ گھر آتے ہیں تو پیر صاحب بھی روٹی بھی ہوتے وہ ابھی سکا گا وہ کہتے ہیں ہوں گھر آ گئی ہیں تو اگنی اپنے دسترخوان پر پیٹ کے غلام نہ بنو چسکے کے غلام نہ بنو بلکہ اپنوں پر قابو رکھو اپنی صحت کے لیے کام کرنے کے لیے مجھے ایک آدمی کہنے لگا پردرشت الرشید صورتی صاحب میرا ان کا سفر ایک اکٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا میں بہت کم کھاتا ہوں تو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں تو میدے کا آنتوں کا بیمار ہو گیا پرائیویٹ میں جاتے ہی تو میرا کھانا بیماری کی وجہ سے کم ہو گیا نہ کہ کسی مجھے یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں تھی یہ تو میں نے زندگی کے تجربات سے سیکھی ہیں جو میں تمہیں صورت وکین سے بتا رہا ہوں یہ کسی تفسیر کی بات نہیں بتا رہا ہوں یہ اپنی مغز ماری کی چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں تو میرا تو قدرتی چھوٹ گیا تو وہ کہنے لگے مجھے تمہارے حافظے کی اب وجہ سمجھ میں آئی جو تم تھوڑا کھاتے ہو نا یہ یہ بہت بڑا سبب ہے حافظے کی تقلیت کا تو تم اتنا تھوڑا نہ کھاؤ کہ تمہیں کمزوری ہو یا تم سمجھو کہ میں نے تو کھایا ہی کچھ نہیں کھاؤ احتیاط سے کھاؤ ایک دم جب تم جاتے ہو نا دسترخانوں پر تو جلدی سے پلیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہو بوٹیاں کٹھی کر لوں چاول جلدی سے آگے ڈال لوں ویسا تم کوہان بناتے ہو پلیٹوں میں تھوڑا سا ڈالو تو جب وہ کھا لو پھر اور ڈال لو تو جب وہ کھا لو پھر اور ڈال لو تمہیں چکر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں تو اچھا اچھا تو ختم ہو جائے گا اچھی بوٹیاں بھی نکل جائیں گی مرغے کی ٹانگ نکل جائے گی بکرے کی دستی نکل جائے گی اور کھانے کے ساتھ میٹھا کھاؤ بھی نہیں جس سے چربی بڑی جلدی آتی چربی بہت جلدی پیدا ہوتی اگر اگر کوئی میٹھے کی رغبت ہے کھانے کے علاوہ کھا لو اور اگر کہیں دل نہیں مان رہا تھوڑا سا کھا لو پلیٹ بھر کے نہ کھاؤ تھوڑا سا لے کیونکہ کھانے کے اوپر میٹھا ڈالنا یہ شوگر کا ایک بہت بڑا سبب ہے چاہے تم صحت مند ہو لیکن آج کل عام طور پہ کھانے کے ساتھ میٹھا لو میٹھا لو میٹھا لو کیونکہ صرف لذتوں کے غلام رہ گئے ہیں میں فیصلہ بات میں بڑے عرصے کے بعد ایک گلی میں گیا رات کو تو رات کو حلوہ پوری وہ دے رہے تھے رات کو کھانے میں حلوہ پوری اور پراٹھے تندوری پراٹھے اور ساتھ پتہ نہیں کیا کیا پچاسیوں چیزیں تو تمہیں کبھی کسی دعوت میں گھر میں کسی جگہ بیٹھنے کا موقع ملے بھرو نہیں تھوڑا سا لے لو اگر ضرورت محسوس ہو پھر دوبارہ لے پھر محسوس ہو پھر دوبارہ اس لینے میں کوئی حرج نہیں نہ تم مایوب نظر آؤ گے نہ برے نظر آؤ گے ایک دم نے ایسے پلیٹ اٹھائی تو تم بڑے برے نظر آؤ اور اکثر ہرس و حوث کی وجہ سے بھر لیتے ہیں پھر ختم نہیں کر پاتے پھر چھوڑتے ہیں پھر خراب کرتے ہیں تو اللہ کا مولانا ظاہر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کتنی دفعہ میں نے سنا کتنی دفعہ کہ جب میں مدینہ میں گیا تو کنو کا پانی ہوتا تھا تو جب ہم گھڑوں میں پانی بھرتے تھے تو ڈول میں بڑے بڑے کیڑے ہوتے تھے تو ہم کھڑے کے اوپر ایسے کپڑا رکھ کر تو پانی ڈالتے تھے تو کیڑے کپڑے پر رہ جاتے تھے اور پانی نیچے چلا جاتا تھا وہی پانی پینے کا وہی پانی سالن میں استعمال کا وہی پانی نہانے کا اور کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا تھا اب ہر آدمی روز شفاف نیسلے کا پانی پی رہا ہے اور ہسپتال بیماروں سے بھرے پڑے یہ آئس کریم یہ پیپسی یہ سیون اپ کوک کی بوتلیں یہ جتنے مشروبات ہیں یہ سب تمہارے لیے سہر ہیں سہر تو اپنے اس زبان کے چسپے کی وجہ سے اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کرو اس پر ظلم نہ کرو وہ تین وہ زیتون اللہ تعالیٰ وہ سچ دے تو بھی کئی چیزیں کٹھی نہ کرو اکیلے بیٹھے ہو تو بھی وقار تمہارے لیے ضروری جیسے حدیث میں تھا نا کہ ایک صاحب نے کہا اللہ سے حیا کرو پچھلا جو پچھلا اس کا سیاق ہے وہ یاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا یار جب ہم اکیلے ہوں تو جب اکیلے ہو تو اللہ سے حیا اولا ہے اللہ سے حیا اولا ہے اکیلے بھی بیٹھو تو تم اپنے وقار عبید اللہ بن عباس کے پاس نا ایک سائل آیا تو انہوں نے اس کو کو تین سو دے دی تو ان غلام کہنے لگا یہ آدمی تین دینار پہ راضی ہو سکتا تھا جس کو آپ نے تین سو دینار دی کہنے لگے وہ تو تین پہ راضی ہوتا تھا میرا من جو تین پہ راضی نہیں تھا میں تو تین سو پہ ہی راضی ہوتا تھا تو کہنے لگے وہ تو آپ کو جانتے نہیں کہ آپ کون اس کو تو پتہ نہیں کہ آپ عبید اللہ بن عباس بڑے اشراف قریش میں سے ہیں تو فرمانے لگے اگر وہ مجھے نہیں جانتا تو میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کون مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میں کون ان کا ان کی ثقافت سے ضرب المسل ہے عرب میں عبید اللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کی محفل ہوتی تھی جب وہاں سے لوگ فارغ ہوتے تھے تو عبید اللہ بن عباس کا ہوتا تھا یہاں پہ لوگ کھاتے تھے دفعہ ایک آدمی نے جیسے ہو جاتا ہے نا کسی کی عزت ہو جائے تو کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ حسد کرتے ہیں کچھ محبت کرتے ہیں کچھ حسد کرتے ہیں حسد انہیں لے ڈوبتا ہے ان کی نیکیوں کو بھی کھاتا ہے ان کے عمل کو بھی کھاتا ہے ان کی شخصیت کو بھی گھن لگ جاتا ہے جو محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی اس صفات میں سے حصہ دیتا ہے لیکن ان شیطان ساتھ ہے تو دنیا میں عزت پا جائے یا دین میں عزت پا جائے کچھ محبت کرتے ہیں کچھ حسد کرتے ہیں اور حسد کا یہ, یہ تین تین بڑے گناہ جو ابتدا میں ہوئے ہیں پہلا تکبر جس نے ابلیس کو مردود کیا دوسرا حرص جس نے اما ہوا کو دانا کھانے پہ اٹھایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا تیسرا حسد جس نے قابل کو حابیل سے قتل پر آمادہ کیا کسی کو اللہ کوئی نعمت دے خوش ہوا کرو دعا دیا کرو حسد مت کرو یہ مولویوں کا مرض ہے حسد شیطان پانچ خچروں پہ سامان لے کے جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے فرمانے لگے کدھر جا رہے ہو کہنے کا سودا بیچنے جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں ظلم ہے کس کو بیچو گے کہ اس کے خریدار بادشاہ ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں تکبر ہے یہ کون خریدے گا کا اس کے خریدار زمیندار مگر اس میں کیا ہے کا اس میں خیانت ہے یہ کون خریدے گا کا یہ تاجر اس کا خریدار ہے اس میں کیا ہے اس میں حسد ہے کا اس کے خریدار کون ہے کا یہ علماء ہے اس میں کیا ہے کا اس میں مکر ہے تو پوچھا اس کا خریدار کون ہے کا اس کی عورتیں تو اس مجھے اس کی صنعت کا تو نہیں پتا کیونکہ یہ حیات الحیوان کی روایت ہے علامہ دمیری کی کتاب اس میں روایات کا تو اتنا وزن نہیں ہے لیکن یہ, یہ, یہ روایت اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریباً سو فیصد ٹھیک ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی لیکن ظلم ہمیشہ بادشاہوں میں رہا ذمہ دار میں خود ہوں تکبر ہماری سرشت ہے اللہ بچائے تو بچائے ورنہ تکبر سے بھوکا بیٹھا اسے پر اس موچ اتنے ہی رکھنا عجب تکبر ہوتا اور تاجر خیانت سے بھرے خیانت گھٹی میں حسد مولویوں کی گھٹی میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں مکر و فریب عورتوں کی گھٹی میں پانچوں انگلیاں برابر ان نہ کئی دکن ان نہ کئی دکن نہ ہو گئی جن کے مکر کی قرآن میں گواہی جو بڑا طاقتور ہوتا ہے تو جب کسی میں کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے اللہ مجھے بھی عطا فرما تمہیں کہیں منفی رخ پہ شیطان لے کے نہ چل پڑے کہ یہ کیوں ہے نپو ٹانگ چھٹو ابن القیم رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی گزرے ان کے تفردات کو چھوڑ کر جو کچھ باقی ہے بس وہ بے مثال ہے بے مثال تو بداع تفسیر ہے ان کے تفسیری مقالات پوری تفسیر انہوں نے لکھی لکھتے تو شاید ایک عجب نمونہ ہوتا تو وہ لکھتے ہیں کہ دشمن کا دشمن کا علاج موجود ہے ادفع باللتی ہے یا احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ فَإِذَا جو یہاں آیا ہے فجائیہ یہ تسلی کے لیے ہے اس شخص کی جو برائی کا جواب اچھائی سے جاؤ بھائی اس کو اٹھاؤ یہ پیچھے بیٹھا اتنی گہری نہیں سو رہا وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم سونے میں اڑا گئے بے وقوف ہو اتنی محنت سے میں آتا ہوں تو میرے سامنے اونگے بیٹھ جاتے شعر تو ہے میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے تو فرماتے ہیں دشمنی کا علاج تو ہے یہ کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو اللہ تسلی دے رہا ہے تمہیں زیادہ دن نہیں کرنا پڑے گا تھوڑے دن کرنا پڑے گا تو فی فوراً جلد جلد جلد ہی تیرا دشمن تیرا دوست بنے لیکن حاسد اگر حسد پہ آ جائے تو اس کا کو کوئی علاج کوئی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا کرو حاصل کے لیے کیا کرو کا پھر یوں اذا حسد مجھے بس تو حسد کرنے والے کے شر سے میری حفاظت فرما کہ حاصل کے ساتھ تم جتنا اچھا کرتے ہو اور اس کو غصہ چڑھتا ہے اور اس کو غصہ چڑھتا وہ اور تدبیریں سوچتا ہے گرانے کی اور گھٹانے کی تو حسد کا حسد لا علاج چیز ہے دشمنی کا علاج ہے محبت لیکن حاصل کے لیے سوائے اللہ کی چھاؤں اور اللہ کی پناہ میں آنے کا اور کوئی راج کوئی نہیں حسد سے بچو حرص سے بچو تکبر سے بچو یہ تین بنیادی گناہ ہیں مولانا یاسین صاحب فرمایا کرتے تھے پیسہ تو ادنا چیز ہے اس کا تکبر چھوٹی چیز اور علم تو آسمانی چیز ہے اس اس کی کی تعلی تعلی تعلی لفظ مجھے آج بھی یاد کو یوں لے جاتی آدمی یوں سے اشارہ یوں لے جاتی ایک آدمی نے عبید اللہ بن عباس کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا کبھی چو چودر میں مقام تو گیا سارے شہر کے جو بڑے اشراف تھے نہ کہنے لگا عبید اللہ بن عباس آپ کو کھانے پہ بلا رہے آپ کو کھانے پہ بلا رہے دو تین سو آدمی اکٹھے ہو گئے آگے عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو گئے یہ کون لوگ کہاں سے آگے ہم براہ راست کا پتا تو کرو یہ کیا قصہ ہے کاجی وہ خادموں کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے کھانے پہ بلایا ہے یعنی کہنے اچھا انشاءاللہ میں ان سوئے تدبیر والوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گا سوئے تدبیر کبھی خوش نہیں ہونا انہیں اپنے نوکر بھیجے پورے شہر میں جتنا پھل تھا سارا اٹھوا لیا سارا پھل اٹھوا لیا شہد کا ڈھیر لگا تھا وہ تو پھل کا ہے کھاؤ بھائی اب اس زمانے کے لوگ ایسے تھوڑا سا تھے کہ پھل کھا کے بھوک ختم ہوئی میں تو دو کیلے کھا لوں گا تو روٹی نہیں کھا دیا وہ تو ایسے تھے کہ پورا بکرا کھانا ان کے لیے کام ہی کوئی نہیں تھا بلکہ جو اللہ کے نبی نے دعوت کی چالیس آدمیوں کی اور بکرے کی دستی پکائی ان میں ایک ایک آدمی ایسا تھا اونٹ پورا کھا جاتا جو کہ میدے میں پھیلنے کی طاقت ہے اکرم پہلوان تھا یہ پھولو کا چھوٹا بھائی جس کے وہ جاپانی پہلوان تھا اس کا مقابلہ ہوا تھا انوکھی سے وہ آیا ہوا تھا سائی وال عدالت میں پیشی تو ہمارے حاجی امین صاحب وہ وہاں عدالت میں تھے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا برآمد میں سو رہا تو اس کا کام ختم ہو گیا اس کا جو شاگرد تھا تو اس نے آ کر اس کو ہلایا کہ استاد جی اٹھو اٹھا ہی نہیں تھوڑا بڑا سے ہلا ہلا کے تھا کہ انہیں اٹھا تو بیٹھ کر اس نے اس کی پنڈلیوں پہ زور سے یوں کاٹا تب اس نے یوں آنکھ کھولی ہاں کی گل ہے اٹھو کم ہو گیا کہ پہلے لسی پہ کہنے کے آنکھوں دیکھا تو یہ نہیں ہوتا پورا کس کو کہتے ہیں نہیں وہ جس میں دہی جمایا تھا کنڈا پورا کنڈا اس سے پورا کنڈا اس کے پٹھے نے جا کر بالٹی میں ڈلوایا اوپر دودھ ڈلوایا تو بدنی کتنی اس میں کھان ڈلوا کے اس کو ہلا ہلا پوری بالٹ اٹھا کے لا رہا بالٹ تو نے سمجھا بھائی گلاس ڈال کے دے گا اس نے پوری بالٹی اٹھائی اور منہ کو لگا کر اس وقت چھوڑی جب اس میں ایک کترا باقی نہیں بچا تم میں دو سے تین سے اوپر کو پی نہیں سکتا ہے تو میرا یوں پھیلتا ہے تو ان کو لگا دیا پھل کھانے پر اور ادھر حکم دے دیا بھائی گرا دو جانور جتنے گرا سکتے ہو جتنے میں وہ پھل اور گفتگو چلتی رہی اتنے تیزی کے ساتھ اس زمانے کا کھانا ایسا تو ہوتا نہیں تھا بھائی ہوں مسالہ پاؤ ہوں پیاز پاؤ ہوں ٹماٹر پاؤ ایسا تو ہوتا نہیں تھا وہ تو خالی مشوی ہوتا تھا مشوی یا مغلی یا مشوی تو اور دوسرا زیادہ گلا ہوا نہیں عرب کھاتے تھے وہ کھڑا گوشت کھاتے تھے کہ ذرا سا اس کو زور لگے وہ ایسا گوشت تو اتنے میں جب پھل ختم ہوئے تو سورا دسترخوان کھانے سے بھر, بھر دیا تو فرمایا کہ میں اپنی برائی سے آنے والوں کو خوش نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی کسی کو تم دیکھو کوئی صفت تو اس پہ اس کے لیے دعا کرو اللہ یا اللہ اس کو اور دے اور اپنے لیے مانگو یا اللہ مجھے بھی دے وہ تین زیتون کھانے کا ایک نظام تمہیں سمجھایا گیا اللہ کے نبی روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے دودھ پیتے تھے روٹی نہیں کھاتے تھے تو دودھ ایک مکمل غذا ہے روٹی ایک مکمل غذا ہے دوسری چیز جو کھانے کے بعد تمہاری شخصیت یعنی تمہارے تمہارا سراپا ہے تمہارا وجود یہ وجود صحت مند ہوگا تو تم دنیا میں بھی ٹھیک رہو گے دین میں بھی ٹھیک رہو گے لوگوں کو بھی بھاؤ گے جچو گے دوسری چیز جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تمہارا لباس ہے تمہارا لباس ہے تو اس کے لیے ایک آیت کو دیکھو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا بنی آدم کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کو ضرورت ہے بنی آدم لباس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا میں نے کیا کیا ہے تمہیں لباس دیا ہے اور اس لباس کے دو کام ہیں کیا یوواری سوا کے کم تمہارے ایب چھپاتا ہے ہمارا سطر چھپاتا ہے دوسرا کیا کرتا ہے وریشا تمہیں زینت دیتا ہے جو واری سوا کے کم اس لباس کا کام یہ ہے کہ تمہیں زینت بخشے تمہیں تمہارے سطر کو چھپائے لباس اگر سطر چھپائے اور زینت نہ دے تو قرآن کا مقصود ادھورا ہے زینت ہو اور سطر نہ چھپائے تو قرآن کا مقصود ادھورا ہے لباس کے دو کام ہیں تمہارا سطر بھی چھپے تمہیں زینت بھی دے تو پھر تمہاری شخصیت لوگوں کی نظروں میں جشنے والی ہوگی تکبر لباس کا نام نہیں تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے نہ کہ اچھا اچھی سواری اور اچھے لباس کا نام تکبر نہیں ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اچھا لباس اچھی سواری اچھا جوتا کیا یہ تکبر ہے نہیں نہیں اللہ جمیل یحب الجمال تکبر تو ہے بطر الحق کے بغم تو حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اس کا نام تکبر ہے یہ تکبر نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو غریب آدمی بھی وہ قیمتی کپڑا قیمتی کپڑے پہننے کی ترغیب بھی کوئی نہیں درمیانے درجے کا کپڑا پہنو غریب آدمی اگر سستا بھی پہنتا ہے تو ستھرا رکھنے میں تو غربت کا کوئی دخل نہیں تو میرا لباس صاف ہو اس میں غربت کا کیا دخل ہے اس میں تو ذوق کا دخل ہے